حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے فرمان الہی سن کر اپنے پر ہلا کر خوشو کا اظہار کرتے ہیں وہ آواز اتنی پرہیبت ہوتی ہے گویا وہ ہموار پتھر پر زنجیر کے ٹکرانے کی آواز ہے حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف کا اثر ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں سچ فرمایا اور وہ بلندیوں والا کبریائی والا ہے پھر چوری چھپے سننے والے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک لفظ سن لیتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے کبھی تو اسے شہاب ثاقب آ لیتا ہے قبل اس کے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتائے جسے وہ جادوگر یا کاہن کی زبان پر جاری کرے اور کبھی اس تک نہیں پہنچتا حتیٰ کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنے پاس سے سو جھوٹ ملا دیتا ہے ان میں سے سچی بات وہی ثابت ہوتی ہے جو آسمان سے سنی گئی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو چورانوے